حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے مسلسل کرتے رہا کرو کیونکہ انہیں انہیں پیدر پے کرنا مفلسی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے محمد بن بشر کے واسطے سے یہ روایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کے ہم معنی بیان کی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستاسی